حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول کیا دوزخیوں کے مقابلے میں جنتیوں کو جانا جا چکا ہے آپ نے فرمایا ہاں کہا گیا تو پھر عمل کرنے والے کیوں کر عمل کرتے ہیں آپ نے فرمایا ہر ایک کو اسی کی توفیق ملتی ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار سات سنو